ہماری کرتا ہے اس پہ جمع ہے وقت رکھتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے اور تعالیٰ نے رمضان کے راتیں اور دن عطا فرمائے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے تارا نے اس قدر عطا فرمائی جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اب تارا نے عید کی رات عطا فرمائی جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اب تارا نے نشاق الحمد نواز نے عید الاضحیٰ کی راتیں عطا فرمائی اور وہ دس دن عطا فرمائے جو پہلی تاریخ سے لے کر عید الاضحیٰ تک کے دس دن ہیں بل فجر بلیال ناش بل شب بل مت بل نئے یہ دس دن عطا فرمائے اور دس راتیں عطا فرمائے جس کے اندر اللہ نے نشان دعاؤں کو قبول کرتا ہے میرے بھائیوں اسی میں شب برات ہے شب برات سے متعلق ایک روایت ملتی ہے اگر سے روایت پر کر روایت ملتی ہے بائش صدی کا بھی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری باری میں تھے میرے مکان پر تھے نائٹ میرے مکان پر تھی رات میرے وہاں گزارنا تھا میں سو گئی اللہ کے نبی بھی لیٹ گئے

حضرت وہاں پہنچے وہاں کھڑے کھڑے بہت دیر تک آپ کو دعا کروائی اور اس کے بعد پھر واپس چلے عائشہ فرما کیے کہ میں جلدی جلدی آ گئی تاکہ نبی کو پتا نہ چلے کہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے نکلی تھی میں آئی گھر میں لیٹ گئی لیکن تیز چلنے کی وجہ سے میری سانس پھول رہی تھی میری سانس چل رہی تھی حضرت نے جب ہاتھ رکھا میرے سینے پر سمجھ لے کہ یہ کہیں دور کی چلتی پھرتی آئی تو میں آئی یہ کیا آ رہے تھے یہ سانس تیرا کیوں چل رہا اور اللہ کہہ رہی وہ عورتیں جھوٹی نہیں تھی وہ نبی کی عورتیں تھیں وہ طاہرہ تو متحرات تھی وہ پاک عورتیں تھی وہ مقدس زبان والی تھی وہ پاکی سا عورتیں تھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا اللہ کے نبی کے باپ بھول کر چلے تو میرے دل میں خیال گزرا کہ کہیں آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے وہاں تو نہیں چلے گئے میں آپ کی تلاش میں نہیں تھی لیکن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ وہاں دعا کر رہے پھر واپس آئے اور واپس آنے کے بعد تو میں جلدی جلدی بستر پر آ کر دیکھتے یہ روایت ہے اللہ کے حمید نے فرمایا آئی سن لے نبی کبھی خیالت نہیں کرتا ہے نبی کبھی خیالت نہیں کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کبھی خیالت یہ روایت کر رہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت میں گھر گئے تھے من ہوتا ہے روایت میں ایک مرتبہ جانا ثابت ہے اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شب رات میں قبرستان میں گیا تو وہ بھی قابل ملامت نہیں اور اگر کوئی نہیں گیا تو بھی قابل ملامت نہیں ہے اس لیے کہ جانا بھی ثابت ہے اور بعد میں نہ جانا بھی ثابت ہے اگر ایک مرتبہ گئے اس لیے اگر کوئی سنت کو ادا کرنے کے لیے ایک مرتبہ چلا گیا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور کوئی نہیں گیا ہے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے اس پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی بہرحال میرے شریعت جو ہے وہ ایک آسان اور کامل اور مکمل شریعت اللہ کے لیے اگر آسان چلے جاتے تو امت کے لیے مسئلہ مشکل ہو جاتا بہت ممکن ہے کہ لوگ جان پاتے دور دور قبرستان کا مسئلہ تو کیسے جا پاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے سہولت نکالی مجھے ایک مسئلہ یاد آ گیا اللہ شاہ صاحب کشمیر یا اللہ کے ذکر فرماتے ہیں سنو تمہارے لیے بشارت ہوگی میں تمہاری بشارت کے لیے سنا رہا ہوں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے یہ کلمہ ایمان بھی ہے اور یہ کلمہ ذکر بھی انسان ایمان لاتا ہے تو یہ کلمہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ اور ہم مسلمانوں کو بل کرنے کے لیے ایک کلمہ دیا گیا کرو اس کا ذکر کرو تو یہ کلمہ ایمان بھی ہے اور یہ کلمہ ذکر بھی ہے جب کوئی مسلمان کی موت کا وقت آتا ہے اور مسلمان مرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لینو موت ان تم تمہارے مسجد کو مرنے والے کو تنقید کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے یہاں کون سا کرنا مرا کون سا الا ہے ایمان والا نہیں ایمان تو ہے ہی آپ کے ہمارے دل کے اندر ایمان تو ہمارے دل میں موجود ہے ہر مومن کے دل میں ایمان ہے بالکل مومن مومن لا الہ الا اللہ ہر کے دل میں ایمان ہے تو یہ مرتبہ کون سا کلمہ فرمایا کو میں ذکر مرنے والے کو ذرا ذکر کرا ہو اللہ کا تاکہ اس کی موت ذکر پر آ جائے اس کی موت ذکر پر آ جائے اس کو ذکر کراؤ ایمان نہیں ذکر والا کلمہ علماء نے لکھتا ہے ذکر مستحب ہے ذکر مستحب ہے اب مرتے وقت انسان کسی وجہ سے لا الہ الا اللہ نہیں بول پایا ہیمریج ہو گیا تھا نہیں بول پایا بے ہوش ہو گیا تھا نہیں بول پایا ایکسیڈنٹ ہو گیا اچانک نہیں بول پایا اور کوئی بیماری لگ گئی نہیں بول پایا کوئی نہیں وہ ذکر والا لا الہ الا اللہ گیا ہے مستحب ہی چھوتا ہے باقی اس کے دل میں ایمان موجود ہے اس کے بہت ایمان چھوڑ رہی ہے اس کے بعد میں برا نہ سوچو کہ بغیر کرنے کے چلا گیا اسے مرتے وقت کرنا نہیں پڑا غلط ہے یہ مسلمان تمہاری کیا سوچ ہو گئی یہ صرف ذکر چھوتا ہے ذکر مستحب ہے مستحب کے جھوٹنے سے ایمان کی کمی نہیں ہوتی ہر مومن ایمان ہی بن جاتا ہے ہر مومن ایمان ہی بن جاتا ہے ہر مومن کے دل میں الا رہا موجود ہے بہرحال کر رہا تھا کہ اللہ نے کچھ راتے کچھ دن ایسے عطا فرمائے جس میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے جس میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اسی میں اعتراض ہے یہ شب برات جس پہ ہمیں اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے معافی مانگنا چاہیے اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے یہ سن لیں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے یہ جو بات لوگوں نے کہا دو رکھا ایسی دو رکعت ایسی پر رکھا ایسی پڑھو اتنی مرتبہ کرو اللہ اللہ کی نبی سے کچھ ثابت نہیں یہ بزرگوں کے اپنے احوال ہیں یہ بزرگوں کے اپنے احوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں آپ کتنی دیر کر سکتے ہو قرآن آپ کتنی دیر کر سکتے ہو دعا کر لو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو اللہ تو دے دے صبح میں کچھ ساڑھے چار بجے اٹھ جاؤ دو چار نکاتی اللہ کے سامنے کی نیت سے کھڑے ہو جاؤ اور چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر اللہ کے سامنے کچھ رو لو پوری رات آرام سے سو جا اس نیت سے کہ میں فجر میں اٹھ کر کے اپنے اللہ کو یاد کروں گا ان شاء اللہ اللہ سونے پر بھی ہوتا ہے تو کوئی خاص عبادت آج بتا ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ الات کی تصویر کی نماز لی جائے تو بہت اچھی بات ہے ویسے یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی رات میں پڑھی جائے وہ تو کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں اللہ کے نے فرمایا اپنے چچا کو روزانہ کرو ہفتے میں پڑھو مہینے میں پڑھو سال میں پڑھو زندگی میں پڑھو ثابت کبھی بھی پڑھ سکتے آپ لیکن جب یہ رات ہے تو ہم کیوں نہیں کو پڑھ لیں تاکہ اپنا مولا جگہ راضی ہو جائے اپنا اللہ خوش ہو جائے اور سچے دل سے معافی مانگنے والے بنو سچے دل سے وہ چار سو بیسی والی معافی نہیں کہ ابھی تو معافی مانگی اور صبح کو میں وہی کروں گا یہ اللہ ہم کو دھوکہ دے یہ اللہ کو دھوتا ہے یہ معافی نہیں سچے دل سے معافی مانگو سنو امام رضانی نے روایت نقل فرمائی اگرچہ روایت پر کلام ہے ضعیف ہے فرمایا تین جگہوں پر دیکھو سدا ستم آواز ہے تین جگہوں پر دیکھو اگر تمہارا دل رو رہا ہے اللہ کا احسان مانو وہ تین جگہ کون سی فرمایا تھی تلاوت القرآن قرآن کی تلاوت پر اگر تمہارا دل رو رہا ہے اللہ کا احسان پھر دعا اگر دعا میں تمہارا دل رو رہا ہے اللہ کا احسان مانو تیسرا خلوت میں بیٹھے ہیں اپنے خدا کو یاد اس کی نعمتوں کو یاد کہ بے باقی وہ منعم اس کی ذات بھائیوں بھائی میرے ابھی ہندوستان میں گجرات میں ایک جگہ بڑا مجمع تھا اور الگ کی تین سو چار سو کی جماعت تھی میں نے کہا اسی رب نے موسا علیہ السلام کی بات کو نہ ماننے پر موسا کی بات کو نہ ماننے پر ان کی قوم پر عذاب بھیجا تھا میدب کا عذاب سارے بستر میدب سے بھر گئے ان کے سے بھر گئے جہاں دیکھو میڈر جہاں دیکھو میڈپ ایک عذاب بھیجا خون کا ان کے بستر خون سے بھر گئے ایک عذاب بھیجا کیڑوں کا سارے بستر ان کے کیڑوں کے اور دفاع دیا آیا کی مفصلات قرآن میں موجود ہے جو رب جو رب جو رب موسا کی نمازنے پر یہ ان پر بھیج سکتا ہے عشا کی نماز چھوڑنے والوں اللہ ہمارے بستر پر بھی صاف اور بچوں کا آزاد بھیج سکتا ہے وہ قابل ہے لیکن ہمارے آقا کی دعائیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہمیں اس طرح ہلاک نہیں کرتا ہمارے لیے سانپ اور بچوں نہیں بھیجتا اب کی نماز چھوڑنے کے باوجود وہ پریشان نہیں کرتا بلکہ سکون کی نیند دے دیتا ہے آرام سے بستر پر سلا دیتا ہے اور فجر کی نماز چھوڑنے کے باوجود صبح کو بے چین نہیں کرتا بلکہ صبح کو آرام سے کھانا کھلاتا ہے اس رب کریم کا احسان فرمایا خلوت میں بیٹھو تنہائیوں میں اور یہ یاد کرو کہ میرے اللہ کے اتنے احسان اور اس کے مقابلے میں میرے اتنے گناہ اور اس یاد کے موقع پر اگر تمہارے آسو رہ جاتے ہیں تو اللہ کا احسان ببھی نبی کے یہ تین جگہ تلاوت قرآن پھر دعا اور تیسری خلوت میں خادی آئینہ ہو تنہائیوں میں آنسو گئے اور فرمایا اگر ان تین جگہوں پر آنسو نہیں بہتے تو اس صورت میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں افسوس کر اور سستے میں جا کر توبہ کر کہ اللہ نے تیرے دل کو مار دیا ہے تیرا دل مر چکا ہے تیرے دل میں رونے کی صلاحیت نہیں تو پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رونے کا مزاج بنائیں معافی مانگنے کا مزاج بنائیں اللہ کی یادوں کا مزاج بنائیں پتار کے سامنے دل گرا کر کے معافی مانگے اور اس رقص سے توبہ کرے زندگی رہی ان شاء اللہ شانتی مجلس میں کچھ کروں گا اللہ ہم سب کو رونے والا دل عطا کا ہم سب کو پہلے والے آنکھیں عطا فرمائے ہم سب کو اپنے مولا کے سامنے توبہ کرنے کی سچے دل سے لگامت کی اور افسوس کی اور اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا صلی اللہ علیہ the reviver the